اسی کے لیے ہیں اسمانوہے اور زمے کی کنجا ہے اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہے